حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے یمن کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا دیکھو ایمان ادھر ہے اور شقاوت اور سنگ دلی اونٹوں کی دموں کی جڑوں کے پاس چیخنے والوں ربیہ اور مزر میں ہے جس کی طرف سے شیطان کے دو سینگ نبودار ہوتے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 2000 एक सौ इक्यासी